جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنی پیروں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی ان کی سب ڈورین